واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا هذا ما ما ليوم الحساب لرزقنا له من نفاد اور ہمارے بندوں ابراہیم اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا بھی اے نبی لوگوں سے ذکر کر دیجئے جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے ہم نے انہیں ایک امتیازی بات یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا یہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ تھے اسماعیل یسع اور ذوالکفل علیہم السلام کا بھی ذکر کر دیجئے یہ سب بہترین لوگ تھے یہ ہے نصیحت یقین مانو کہ پرہیزگاروں کی بڑی اچھی جگہ ہے یعنی ہمیشگی والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں جن میں با فراغت تکیے لگائے بیٹھے ہوئے طرح طرح کے میوے اور قسم قسم کی شرابوں کی فرمائشیں کر رہے ہیں اور ان کے پاس نیچی نظروں والی ہم عمر کم سن حوریں ہوں گی یہ ہے جس کا وعدہ تم سے حساب کے دن کیا جاتا تھا بے شک یہ روزیاں خاص ہمارا عطیہ ہیں جن کا کبھی خاتمہ ہی نہیں سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے ابراہیم اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنے عابد بندوں اور رسولوں کی فضیلتوں کو بیان فرما رہے ہیں اور ان کے نام گنوا رہے ہیں ابراہیم اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال بہت بہتر تھے اور صحیح علم بھی رکھتے تھے ساتھ ہی عبادت الہی میں قوی تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بصیرت بھی عطا فرمائی گئی تھی دین میں سمجھدار تھے اطاعت الہی میں نہایت درجہ استقامت رکھتے تھے حق کو دیکھنے والے تھے ان کے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت نہ تھی صرف آخرت کا ہی ہر وقت خیال بندھا رہتا تھا ہر عمل آخرت کے لیے ہی ہوتا تھا دنیا کی محبت سے وہ الگ تھے اور آخرت کے ذکر میں ہر وقت مشغول رہتے تھے وہ اعمال اختیار کرتے تھے جو جنت کا مستحق بنا دیں لوگوں کو بھی نیک اعمال کی ترغیب دیتے تھے انہیں اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن بہترین بدلے اور افضل مقامات عطا فرمائیں گے یہ دین کے بزرگ لوگ اللہ تعالیٰ کے چنندہ مخلص اور خاص الخاص بندے ہیں اسماعیل یسا اور ذوالکفل علیہم السلام بھی پسندیدہ اور خاص بندوں میں تھے ان کے حالات سورہ انبیاء میں گزر چکے ہیں اس لیے ہم نے یہاں بیان نہیں کیے ان فضائل میں ان کے لیے نصیحت ہے جو پند و نصیحت حاصل کرنے کے اور قبول کرنے کے عادی ہیں اور یہ مطلب بھی ہے کہ یہ قرآن عظیم ذکر یعنی نصیحت ہے جنت کی نعمتیں نیکوکار تقوی والوں کے لیے دار آخرت میں کتنا پاک بدلہ اور کیسی پیاری جگہ ہے ہمیشگی کی جنتیں ہیں جن کے دروازے ان کے لیے بند نہیں بلکہ کھلے ہوئے ہیں کھلوانے کی بھی زحمت نہیں یہ بات بالکل صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اپنے تختوں پر تکیہ لگائے بے فکری سے چار زانوں با آرام جنتی بیٹھے ہوئے ہوں گے اور جس میوے کو یا جس قسم کی شراب کو جی چاہے حکم کے ساتھ خدام با سلیقہ حاضر کر دیں گے ان کے پاس ان کی بیویاں ہوں گی جو عفیفہ پاک دامن نیچی نگاہوں والی اور ان سے محبت رکھنے والی ہوں گی جن کی نگاہیں کبھی دوسرے کی طرف نہ اٹھیں نہ اٹھ سکیں ان کی ہم عمر اور ان کی عمر کے لائق ہوں گی ان صفات والی جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے والے بندوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قیامت کے دن یہ اس جنت کے وارث و مالک ہوں گے جبکہ قبروں سے اٹھ کر آنکھ سے نجات پا کر حساب سے فارغ ہو کر یہاں جا کر بہ آرام بسیں گے یہ ہے ہمارا انعام جس میں نہ کبھی کمی آئے گی اور نہ یہ منقطع ہوں گی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی یاد نمبر چھ نو میں فرمایا ما آئندہ ينفد وما عند و میں اللہ کہ اے انسانوں تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے اور سورہ حود کی آیت نمبر 108 میں فرمایا غیر مجذوز اور سورہ قلم کی آیت نمبر 3 میں فرمایا غیر ممنون مطلب یہ ہے کہ نہ اس میں کبھی کمی اور گھاٹا آئے گا اور نہ کبھی وہ ختم اور فنا ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ راحت کی آیت نمبر پینتیس میں فرمایا اوکلو ہے امو وزیر یعنی اس جنت کے میوے اور کھانے پینے اور اس کے سائے دائمی ہیں ہمیشگی والے ہیں پرہیزگاروں کا انجام یہی ہے اور کافروں کا انجام جہنم ہے اس مضمون کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں